سلیمان بن ابی عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے حرم مدینہ میں جسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم قرار دیا ہے ایک آدمی کو شکار کرتے پکڑ لیا اور اس کے کپڑے چھین لیے تو شخص یعنی غلام کے مالک آئے اور اس کے بارے میں بات کی تو انہوں نے کہا بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرم قرار دیا ہے اور فرمایا ہے جو شخص کسی کو اس میں شکار کرتا پکڑ لے تو اس کے کپڑے ضبط کر لے چنانچہ وہ غنیمت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عنایت فرمائی ہے واپس نہیں کروں گا ہاں اگر چاہو تو اس کی قیمت دے دیتا ہوں سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار سینتیس